ابو معافیہ اور وقیع کے بجائے جریر نے اعمش سے ان کی اسی سنت حدیث سنائی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جس طرح ابو معافیہ اور وقیع کی حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک سو پچانوے